امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6104